چھوٹی نعمت ہم انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کو عام طور پر دو حصوں میں بانٹتے ہیں ایک بڑی نعمت اور دوسری چھوٹی نعمت چھوٹی بڑی نعمت کی تعریف ہر فرد کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے مگر فرد کی نفسیات کے اعتبار سے اس کا معیار نعمت ملنے پر انسان کا رد عمل ہوتا ہے جس چیز کے ملنے پر انسان میں تھرل پیدا ہو اور وہ بے حد خوشی محسوس کرے وہ اس کے نزدیک بڑی نعمت ہوتی ہے اور جس چیز کے ملنے پر کوئی رد عمل نہ آئے وہ انسان کے نزدیک ایک چھوٹی اور معمولی نعمت ہوگی مثلا پسند کی شادی کے وقت ایک نوجوان جتنا خوش ہوتا ہے پانی کا ایک گلاس پیتے وقت وہ کسی درجہ ویسی خوشی محسوس نہیں کرتا تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر نعمت بڑی نعمت ہے مثلا شادی پر خوشیاں منانے والے نوجوان کا پانی اگر شادی سے صرف ایک دن پہلے بند کر دیا جائے تو نکاح کے وقت تک وہ اپنی دلہن کو بھول کر پانی کو زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا چکا ہوگا تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ زندگی کی ہر بڑی نعمت کو مفت میں فراہم کرتے ہیں زندگی صحت آفیت ہوا پانی رشتے ناطے یہ وہ نعمتیں ہیں جو عموماً انسانوں کو بلا روک ٹوک اور بلا مشقت مل جاتی ہیں جو نادان شعور نہیں رکھتے وہ ایسی نعمتوں کو چھوٹی نعمت سمجھتے ہیں یا اکثر اوقات انہیں کوئی نعمت سمجھتے ہی نہیں لیکن جو لوگ حقیقی ایمان رکھتے ہیں وہ اس احساس سے تڑپ اٹھتے ہیں کہ ان کے مہربان رب نے ضرورت کی ہر چیز انہیں بے حساب اور بالکل مفت دے رکھی ہے ان کی آنکھیں شکر گزاری کے احساس سے بہنے کے لیے کسی بڑی نعمت کے منتظر نہیں رہتی بلکہ صبح و شام وہ رب کے احسان کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب جہنم کی آہوزاری سے بچا کر جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتوں میں بسا دیا جائے گا پاکیزگی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں ان فضائل میں سے ایک نمایاں فضیلت صفائی اور نظافت کا وہ احساس ہے جو انسانوں کو دوسری مخلوقات سے افضل بناتا ہے یہ احساس انسانوں میں اتنا زیادہ ہے کہ جب ایک سروے میں دور جدید کی سب سے اہم ایجاد کے بارے میں پوچھا گیا تو اکثریت نے واش روم سے گندگی کے خودکار اخراج کے فلش سسٹم کو دور جدید کی سب سے مفید ایجاد قرار دیا تاہم صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں آخری درجے میں حساس انسان کا یہ عجیب المیہ ہے کہ وہ جس چیز کو استعمال کرتا ہے اسے گندا کر دیتا ہے گھر اور برتن سے لے کر ہوا اور خوراک تک جو چیز ہمارے استعمال میں آتی ہے آخر کار گندی ہو جاتی ہے یہی نہیں بلکہ ہمارے جسم سے جو چیز بھی نکلتی ہے وہ گندگی بدبو اور ناپاکی کا کوئی نہ کوئی پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے یہ اس انسان کا معاملہ ہے جو قرائے زمین پر حیات کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ شکل ہے جو شعور اور ارادہ علم و آگہی ذوق جمال اور احساس نظافت رکھتا ہے مگر ایک ایسی ہستی بھی ہے جو اپنی ذات میں بھی پاک ہے اور جس چیز کو استعمال کرتی ہے اسے بھی پاکیزہ کر دیتی ہے یہ اللہ پروردگار کی ہستی ہے ایک بدترین انسان بھی اگر خود کو اس پاک ہستی کے استعمال کے لیے وقف کر دے تو یہ پاکیزہ ہستی اس ناپاک انسان کی ایک ایک بری عادت کو چھڑا کر اسے پاکیزہ انسان بنا دیتی ہے وہ اس کی سیرت شخصیت جسم روح اور اخلاق غرض ہر چیز کا میل دھو کر اسے صاف شفاف کر دیتی ہے پھر قیامت کے دن اس انسان کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم کی ہر حیوانی گندگی کو بھی دور کر کے اسے سراپا نور بنا دے گا چیزوں کو آلودہ کر دینے والے انسان کے پاس پاکیزگی کا یہی ایک راستہ ہے جلال جمال اور کمال رب انسان کی معلوم کائنات دو دنیاؤں کا مجموعہ ہے ایک خدا کی تخلیق کردہ دنیا ہے یہ دنیا زندگی اور اس کی ہر رانائی کا آخری نشان ہے اس دنیا میں بے پناہ حسن ہے بے حد توازن ہے رنگ و خوشبو کی دل آویزی ہے نغمہ و آہنگ کی دلکشی ہے نور و لطافت کے ان گنت دریچے ہیں لمس و لذت کے بے شمار جھروکے ہیں زیست کی حرارت ہے تاروں کی جگمگاہٹ ہے جگنوؤں کی روشنی ہے شفق کی لالی ہے ہوا کی سر ہے ساز کی دلکشی ہے آواز کا سرور ہے غرض حیات مستعار کسی بھی خوبی کا تصور کر لے اس کا ایک مکمل نمونہ یہاں موجود ہے یہ دنیا خدا بند لازوال کے بے انتہا کمال کا ایک ادنا تعارف ہے مگر یہ کمال جمال کی رنگامیزی سے عبارت ہے دوسری دنیا انسان کی اپنی دنیا ہے اس دنیا پر موت کا راج ہے یہاں فنا کی حکمرانی ہے یہاں زلزلے ہیں بجلیاں ہیں سیلاب ہیں طوفان ہیں بیماریاں ہیں بڑھاپا ہے معذوری ہے محتاجی ہے غم و علم ہے مایوسی اور حزن ہے خوف و ملال ہے دکھ کی جلن ہے پچھتاوے کی آگ ہے یہاں بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں معصوم سزا پاتے ہیں کمزور ظلم کا نشانہ بن جاتے ہیں ہنرمند بے سہارا اور باصلاحیت بے روزگار رہ جاتے ہیں غرض موت ہر قبا پہنے اور پریشانی ہر ردا اوڑھے اس دھرتی اور اس کے باسیوں کو ہر روز اپنا نشانہ بناتی ہے یہ دنیا گرچے خدا کی رضا سے نہیں مگر اس کے اذن سے یقیناً ظہور پذیر ہوتی ہے اس لیے یہ بھی خدا کے کمال کا ادنا تعارف ہے مگر یہ کمال اس کے جلال کا عکس لیے ہوئے ہے موت و زندگی کا یہ سلسلہ نہ جانے کب سے شروع ہوا اور کب تک چلے گا کوئی نہیں جانتا مگر جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ قریب انسان کی معلوم یہ دو دنیایں ختم ہو جائیں گی پھر ایک نئی دنیا قائم ہوگی اس دنیا میں خدا ایک دفعہ پھر اپنے جلال و کمال اور اپنے جمال و کمال کی سنائی سے دو دنیایں تخلیق کرے گا مگر یہ دو دنیایں اس کے کمال و جمال و جلال کا تعارف نہیں بلکہ اس کا مکمل نمونہ ہوں گی ان میں سے پہلی دنیا جنت کی دنیا ہوگی اس دنیا میں صرف جمال خدا بندی کا ظہور ہوگا مگر ہر جمال کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا زندگی ہوگی مگر موت سے بے خوف جوانی ہوگی مگر بڑھاپے سے بے پرواہ حسن ہوگا مگر زوال سے نہ آشنا لذت ہوگی مگر ہر بیزاری سے محفوظ سکون ہوگا مگر ہر اندیشے سے معمون الحمد للہ و سبحان اللہ تعالی جدو ربینا دوسری دنیا جہنم کی دنیا ہوگی اذیت مصیبت ملامت بلائیں محرومی مایوسی بھوک پیاس تڑپ بے بسی پچھتاوے غرض عذاب اور آگ کے اتنے روپ ہوں گے کہ گنے نہ جا سکیں یہ سب بھی کمال درجے میں ہوگا مگر یہ کمال جلال و غضب کی اس تپش سے عبارت ہوگا جس سے سرزمین دوزخ کا ذرہ ذرہ سلگ رہا ہوگا سبحان اللہ واللہ اکبر تعالی جدو ربینا پہلی بستی کو دو قسم کے لوگ بسائیں گے ایک وہ جو اس دنیا میں اپنے مالک سے بے پرواہ ہو کر نہیں جی جو حکم سامنے آیا انہوں نے مانا جہاں غلطی ہوئی معافی مانگ لی ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو چاہے ان کی زندگی نہ بنے مگر مقدور بھر وہ ان کو بجا لاتے رہے دوسرے وہ جو جنت کی آلہ بازی لے گئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی بنا لیا وہ ہر لمحہ اس کی یاد اور محبت میں جیے زندگی کے ہر سرد و گرم میں اس کے سامنے جھکے رہے اس کے دین کی نصرت میں سی و جہد کرتے رہے عبادت رب میں سرگرم رہے ایک ان دیکھا خدا ان کی زندگی بن گیا سو روز قیامت جب خدا دکھائی دیا تو اس نے انہیں ابدی طور پر اپنے قرب سے نواز دیا دوسری بستی کے باسی بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے پہلے وہ جو سرکشی کرتے رہے ظلم و فساد مچاتے رہے قتل و رہزنی جن کا شیوا اور فسق و فجور جن کا پیشہ رہا جن کے سامنے سچ آ گیا مگر جانتے بوجھتے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں انہوں نے حق کو حق کی شکل میں دیکھ لیا مگر کبر اور نخوت نے ان کی گردن میں سریا لگا دیا ان کے سر نہ جھکے پیشوائی تعصب مفاد پرستی جن کے دلوں کی بیماریاں اور حسد اور کبر جن کے سینوں کا روگ تھا ان کا روگ ان کو لے ڈوبا اور ڈوبا بھی اس بستی میں جہاں ہر طرف عذاب کی بارش ہو رہی ہے اس بستی کے دوسرے مکین وہ ہیں جن کے دل غفلت کا شکار رہے دنیا کے مزوں اور لطف نے ان کو اندھا کر دیا بدکاری اور بدی نے ان کی زندگی کا احاطہ کر لیا وہ جانور بن کر جیے اور پیٹ اور فرج کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کر نہ دیکھ سکے کہ جمال و کمال کی کس دنیا میں وہ بسائے گئے ہیں وہ خدا کی اس تعارف گاہ کو ایک چراہ گاہ سمجھے معرفت اور عبادت کی خوراک کے بجائے گناہ اور معصیت کا رزق ان کا مقدر بنا انہوں نے معرفت رب کا ایک دفعہ ملنے والا یہ موقع ہمیشہ کے لیے گنوا دیا یہ غافل بھی سرکشوں کے ساتھ جلال الہی کی ناقابل برداشت تپش کا سامنا کریں گے ہم سب ان چار گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں ہیں زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون تھا جو خدا کی آہٹ پر ڈرنے والا تھا اور کون تھا جو انزار آخرت کی ہر گرج کے بعد بھی غفلت کی نیند سویا رہتا تھا کون ہے جو سراپا حمد تھا اور کون تھا جو سرکشی کا پیکر تھا خدا زندہ ہے کوئی بندہ مومن اگر حقیقی معنوں میں زندہ ہو اور اپنے رب سے ایک زندہ تعلق قائم رکھتا ہو تو پروردگار عالم کی معرفت کے ایسے تجربے اس پر گزرتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ اپنی زندگی میں اپنے مالک کی کرم فرمائی اور اس کی قربت کا زندہ تجربہ کر سکتا ہے کچھ عرصہ قبل میرے ایک دوست نے میرے ساتھ اپنا ایک ایسا ہی تجربہ شیئر کیا ایک روز انہیں اپنا کوئی ضروری دفتری کام رات گئے تک گھر میں نمٹانا تھا تاکہ اگلی صبح اسے کسی میٹنگ میں پیش کیا جا سکے اس کام کے لیے انٹرنیٹ کمپیوٹر کے کچھ سافٹ ویئر کے علاوہ بعض دیگر لوگوں کی مدد درکار تھی کام بہت مشکل تھا اور بہت رات ہو گئی تھی مگر انہوں نے ہمت ہارے بغیر مسئلہ حل کرنے کی کوشش شروع کر دی ایک ایک کر کے وہ ہر رکاوٹ دور کرتے چلے گئے مگر ایک آخری مسئلہ ایسا اٹکا کہ کئی گھنٹے کی کوشش کے بعد بھی حل نہ ہو سکا اور وہ ہمت ہار گئے دو تہائی رات ہو چکی تھی مگر وہ کچھ نوافل پڑھ کر سونے کے عادی تھے تھکن کی وجہ سے وہ قدرے بے دلی کے ساتھ نفل پڑھنے لگے جیسے ہی سجدے میں گئے تو ان کی کمر میں شدید چمک اٹھی یہ بغیر ٹیک لگائے مسلسل بیٹھ کر کام کرنے کا نتیجہ تھا اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ وہ آجز انسان ہیں جو اپنی قدرت سے کمر جھکا کر ایک سجدہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں یہ احساس انہیں تڑپا گیا انہوں نے بہت شدت سے پروردگار سے دعا کی کہ اے قادر مطلق میں کچھ نہیں کر سکتا مگر تو سب کچھ کر سکتا ہے میرا مسئلہ حل کر دے انہوں نے نماز ختم کی ذہن میں مسئلے کا حل اچانک کوندا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مسئلہ حل ہو گیا جو گھنٹوں سے حل نہ ہو رہا تھا خدا زندہ ہے ہاں اس کو محسوس کرنے کے لیے بندے میں خود زندگی ہونی چاہیے جس شخص میں ایمان کی زندگی موجود ہے وہ زندگی کے ہر موڑ پر خدا کی معیت کا زندہ تجربہ کر سکتا ہے گاڑی سے پردہ پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون مردوں کی نگاہیں کے عنوان سے لکھا اس مضمون میں مردوں کے نگاہ نیچی رکھنے کے حکم کی اہمیت بتائی گئی تھی یہ مضمون ایک صاحب نے پڑھا اور اس سے مکمل اتفاق کیا پھر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات اپنے حوالے سے یہ بتائی کہ وہ زندگی میں ایک عرصے تک چمکتی دمکتی نئے ماڈل کی گاڑیوں سے نگاہوں کا ایسا ہی پردہ کرتے رہے ہیں یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بینکوں سے قسطوں پر ملنے والے قرضوں کی وجہ سے سڑکوں پر ہر جگہ نت نئے ماڈل کی گاڑیاں نظر آتی تھیں انہیں اپنی فیملی کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی مگر اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ نئے ماڈل کی گاڑی خرید سکیں مگر جب کبھی وہ سڑکوں پر ہر طرف چلتی نئے ماڈل کی گاڑیوں کو دیکھتے تو دل میں انہی کی خواہش پیدا ہوتی اس مسئلے کا ایک حل انہوں نے یہ نکالا کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً نئی گاڑیوں سے نگاہوں کا پردہ شروع کر دیا جہاں کہیں کوئی نئی گاڑی نظر آتی وہ بالجبر جبر اپنی نگاہیں ان کی طرف سے پھیر دیتے پہلے وہ ان گاڑیوں کو غور سے دیکھتے تھے تو دل میں خواہش بڑھتی تھی مگر اس عمل سے یہ خواہش کم ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن آخرت کے لیے جیتا ہے اگر وہ اپنی ساری دو کا مقصد دنیا اور اس کی رنگینیوں کو بنا لے تو وہ آخرت کی فلاح کے لیے سرمایہ کاری نہیں کر سکے گا اس راہ میں اکثر لوگ گناہ اور حرام کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں وہ یہ نہ بھی کریں تب بھی خواہشیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پوری کرنے کے بعد ایک نئی خواہش سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے نتیجتاً وہ ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا اس کا تمام پیسہ اور وقت دنیا کی چیزوں کی خواہش اور پھر ان کے حصول کی جد و جہد میں گزر جائے گا ایسے میں خواہشات کا راستہ روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ مومن نگاہوں کا پردہ شروع کر دے چاہے وہ گاڑی سے ہو یا بنگلے سے یہی رویہ جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں حاصل کرنے کا درست طریقہ ہے پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پاکستان میں سیاسی تبدیلی آ گئی نواز شریف نے مسند اقتدار پر قدم رکھ دیا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چودہ برس قبل ان کو نکالا گیا تھا اس کے بعد اس مسند پر ظفر اللہ جمالی چودھری شجاعت شوکت عزیز محمد میاں سومرو یوسف رضا گیلانی راجہ پرویز اشرف اور میر ہزار خان خوصف فائز رہے مگر سب ایک کے بعد ایک رخصت ہو گئے جبکہ میاں نواز شریف کو اقتدار سے فارغ کرنے والے پرویز مشرف کو بھی اقتدار چھوڑنا پڑا اور ان کے انتخاب کے وقت وہ اسی شہر اسلام آباد میں نظر بند تھے اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی جلد اقتدار چھوڑنا ہوگا یہ حکومت کے اقتدار کی کہانی ہے جسے ہر حال میں ہر شخص کو چھوڑنا پڑتا ہے زندگی کے اقتدار کی کہانی بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں یہ دھرتی جس پر آج ہم آباد ہیں کبھی اس پر فرعون شداد چنگیز سکندر اور دائرہ جیسے انتہائی طاقتور لوگ حکمران تھے صرف سو برس قبل دنیا کی تقریباً سو فیصد آبادی ان لوگوں پر مشتمل تھی جو آج نہیں اور اگلے سو برسوں میں وہ تمام لوگ مر چکے ہوں گے جو آج اس دھرتی کے خوش کو تر کے مالک بنے ہوئے ہیں سب کا انجام سب کی منزل قبر کا گڑھا ہے مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس سب سے بڑی حقیقت سے غافل ہو کر جیتا ہے وہ ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی نہیں مرنا مگر جب مرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا یہ غافل حرام مال جمع کرتا ہے مگر چھوڑ کر قبر میں جا گرتا ہے یہ حرام کمائی سے بڑے گھر بناتا ہے لیکن قبر کی تنگی اس کا انجام بنتی ہے وہ مصاحبوں کے جمگھٹے میں جیتا ہے اور آخر کار چار کاندوں پر لاد کر قبر مٹال دیا جاتا ہے کاش یہ حقیقت ہر حکمران کو یاد رہے کاش یہ حقیقت ہر انسان کو یاد رہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پٹا ہوا مہرہ ایک صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے اور والد صاحب ہی ان کا خرچہ اٹھاتے تھے ان کے اپنے والد صاحب سے کچھ اختلافات ہو گئے والد صاحب نے اس پر ناراض ہو کر ان کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا انہوں نے اس کے جواب میں ادب سے عرض کر دیا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں انسانوں کی کہانی میں ایسے کئی موڑ آتے ہیں جن کا مشاہدہ دن رات اس معاشرے میں کیا جا سکتا ہے تاہم باپ اور بیٹے کی یہ کہانی بعض اوقات اللہ اور بندے کی کہانی بھی بن جاتی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب زندگی میں بندہ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا اور فریاد کا کوئی جواب نہیں آتا بلکہ بارہا انسان کو نقصان اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں کچھ لوگ اللہ سے مایوس اور بد دل ہو جاتے ہیں انہیں رب سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگ غیر اللہ کے در پر جا پڑتے ہیں اور انہی سے حاجت روائی کی درخواست کرتے ہیں تاہم بندوں کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے وہ رب کو پکارتے ہیں اور جب جواب نہ ملے تو ناراض ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے منہ سے نکلتے ہیں جو پٹے ہوئے مہرے کی طرح ہوتا ہے جو اپنی شکست کی آواز آپ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا آسمان سے فرشتے نہیں اترتے زمین پر بھونچال نہیں آتا پٹا ہوا مہرہ در مالک پر پڑا رہتا ہے جو سننے والا ہے وہ سب دیکھتا ہے مگر خاموش رہتا ہے اس کے ہاں سے کوئی جواب نہیں آتا حاملین عرش محو حیرت رہ جاتے ہیں جبرائیل اور میکائیل پر سختہ طاری ہو جاتا ہے ملائکہ دم سادھے کھڑے رہتے ہیں زمین و آسمان ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں شجر و حجر دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں سورج اور ستارے نظریں بچا کر یہ منظر دیکھتے ہیں دن اور رات سارے دھندے چھوڑ کر تماشائی بن جاتے ہیں ہوا اور فضا صحرا اور سمندر دریا اور جنگل چرند پرند کوہ چمن سب اس بے رخی پر دم بخود رہ جاتے ہیں یہ مانگنے والا کیسے محروم رہ گیا وقت گزر جاتا ہے کون کسی کے لیے رکتا ہے سو دنیا بھی اپنے اپنے دھندوں میں لگ جاتی ہے ملائکہ فرما برداری میں دن رات سورج چاند ستارے سیارے گردش میں شجر و حجر ہوا و فضا صحرا و سمندر دریا اور جنگل چرند و پرند کوہ و چمن غرض تمام ساکنان عرض معمولات کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے ہیں پٹا ہوا مہرہ در مالک پر پڑا رہتا ہے پھر ایک روز حاملی نے عرش سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے اور کیا کہتا ہے بہت اعلیٰ مقام والے بہت ادب کے ساتھ جواب دیتے ہیں یہ ایک پٹا ہوا مہرہ ہے اب تو کچھ نہیں بولتا مگر جب تک بول سکتا تھا آپ کا نام لے کر کہتا تھا ہم تو یہیں بیٹھے ہیں زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ حاملی نے عرش کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے اس پٹے ہوئے مہرے کو تقدیر کی بساط پر دنیا و آخرت کا بادشاہ بنا دو حاملین عرش مہو حیرت رہ جاتے ہیں جبرائیل اور میکائیل پر سختہ طاری ہو جاتا ہے ملائکہ دم سادھے کھڑے رہتے ہیں زمین و آسمان ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں شجر و حجر دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں سورج و ستارے نظریں بچا کر یہ منظر دیکھتے ہیں دن و رات سارے دھندے چھوڑ کر تماشائی بن جاتے ہیں ہوا اور فضا صحرا اور سمندر دریا اور جنگل چرند پرند کوہ چمن سب اس عنایت پر دم بخود رہ جاتے ہیں کہ پٹا ہوا مہرہ کیسے بادشاہ بن گیا باپ بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتا خدا بندے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے پٹا ہوا مہرہ اس لیے بادشاہ بن گیا